وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن اور حدیث کی تعلیم یہی ہے کہ بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کسی جگہ جانے کے لیے منع کرتا ہے تو بیوی کو پھر ہرگز بھی اس جگہ نہیں جانا چاہیے یہ یہی حکم شرح ہے ہاں وہ ایک بہت خاص کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو درپیش ہو کہ جہاں وہاں جانا ہی ضروری ہوگا اب چونکہ بغیر اجازت شوہر کے چلی گئی تو اس نے شوہر کی خلاف ورزی کی اور شوہر کی مرضی کے خلاف گئی تو یہ اس نے گویا کہ شوہر کی مرضی کے خلاف کام کیا اور یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ شوہر سے معافی تلافی کرے اگر شوہر کو راضی کرے اور آئندہ کے لیے یہ بات اختیار کرے کہ وہ ہمیشہ شوہر کی اجازت کے پابند رہے گی اور کیونکہ ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی امانت ہے اور شوہر کے اور بیوی کو کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی امانت کی وہ حفاظت کرے تو جب اس نے کہہ دیا کہ یہاں نہیں جانا ہے یا اس وقت نہیں جانا ہے یا اس دن نہیں جانا ہے تو پھر اسے جانے سے رکنا ہی چاہیے ہاں شوہر اجازت دے دے تو بالکل وہ جائیں تو رشتہ داروں رشتہ داروں میں جانا ملنا جلنا یہ سب چیزیں یقیناً اخلاقیات میں سے ہے اور اس کی شریعت نے اجازت دی لیکن جب شوہر منع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے رکنا ہی صحیح ہے بچے وہ جانے سے اور آپ نے شاید یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر اس حال میں انتقال ہو جائے تو اس کا قبر میں کیا ہوگا تو ایسی صورت میں اس کا شوہر اس کی اس غلطی کو معاف کرے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیونکہ اس کا مقصد حسن اخلاق کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنا جلنا یہی مقصد تھا تو ایسی صورت میں پھر شوہر اس کو معاف فرمائے اللہ رسول کی رضا کے لیے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے